حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اس کے متعلق بات کرے اور جسے علم نہ ہو تو وہ کہے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کے متعلق تمہارا یہ کہنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ بھی علم کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو بہتر